حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج کہنا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے آپ کو خطرہ ہوا کہ قیامت نہ آ جائے آپ اٹھے حتیٰ کہ مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر اتنے لمبے قیام رکو اور سردے کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی آپ کو کسی نماز میں اتنے لمبے قیام رکو اور سردے کرتے نہیں دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق یہ جو اللہ تعالیٰ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کی بنا پر اپنا خوف پیدا فرمائے جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو دعائیں کرو اور اسے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو نسائی حدیث نمبر 1504